حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیتے تو تین سانس لیتے اور فرماتے یہ انداز پیاس خوب بجھاتا ہے ہضم کو قوت دیتا ہے اور تندرستی کا باعث ہے سننے ابوداوت حدیث نمبر تین ہزار سات سو ستائیس